بے مار اس چیز کے لم یف جو نہیں کیا انہوں نے فلا تبن نہ ہوں نہ گمان کر تو ان کو بے مفاذ بیچ کامیابی کے عذاب سے ہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی واللہ علی کل شعین قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے ان فی خلق السماوات والارض بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے وقت اللیل والنہار اور آنے جانے رات اور دن کی لآیات تلد الالباب البتہ نشانیاں ہیں واسطے عقل والوں کی الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے وقعودن اور بیٹھے ہوئے وعلا جنوبہم اور اوپر اپنی کروٹوں کے و یتفکرون اور فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض بیچ پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے ربنا اے رب ہمارے ما خلق تحادہ نہیں پیدا کیا تو نے اس کو باطلا بیکار سبحانہ کا پاک ہے تو فقنا عذاب النار پس بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے ربنا اے رب ہمارے انکا من تو دخل النار بے شک جس کو تو نے داخل کیا آگ میں فقد اخذیتا ہو پھر تاکیق ذلیل کیا تو نے اس کو فمال الظالمین من انصار اور نہیں ہے واسطے ظالموں کے کوئی مددگار لا تحسبن الذین نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو یفرحون نہ جو خوش ہوتے ہیں بما اتو اس آیت کے شان نزول میں ہے یہ آیت دونوں قولوں کے مطابق یہود کے حق میں ہے ایک قول کے مطابق یہودی جو تورات کے ماہر عالم تھے جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ جی بتلاؤ تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہے یہودیوں کے وہ مولوی ان صفات کو چھپا دیتے اور یہ کہتے کہ جی ہم نے تو تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اس نبی کا قد بڑا لمبا ہوگا اس نبی کے بال بالکل گھونگرے ہوں گے اور اس نبی کا رنگ بالکل چونے کی طرح سفید ہوگا عام لوگوں کو یہ غلط جواب دے کر کے وقتی طور پر وہ لوگوں کو خوش کر دیتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو تورات کے اندر مذکور ہیں اگر ہم نے لوگوں کو وہ صفات بتا دی تو ظاہر ہے کہ تورات کے اندر جو صفتیں آپ کی لکھی ہوئی تھیں وہ صفتیں آپ کے اندر کما حق پائی جاتی تھیں تورات کے اندر سراحتاً یہ موجود تھا کہ آخری پیغمبر کا قد نہ بہت زیادہ لا بالطویل والا بالقصیر نہ بہت زیادہ لمبا ہوگا نہ بہت چھوٹا ہوگا بلکہ درمیانہ قد ہوگا اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے نہ بالکل گنگریالے ہوں گے درمیانے حال میں ہوں گے تو رات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا رنگ مبارک یہ سرخ و سفید ہوگا بالکل چونے کی طرح ام ہل یا ام حس یہ بالکل چونے کی طرح سفید نہیں ہوگا لیکن یہودیوں کے مولوی لوگوں کو اس طرح ورغلاتے تھے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہ لیں اور اگر لوگوں نے آپ کو مان لیا تو یقیناً لوگ آپ کی طرف جائیں گے تو پھر ہماری آمدن جو دنیاوی مال و دولت ہے جھوٹی ریاست ہے سرداری ہے یہ شرنی شکرانی یہ سارے ختم ہو جائیں گے اس لیے وہ لوگوں کو اس طرح ورغلا کر کے خوش ہوتے اکڑتے کہ جی دیکھو ہم نے کتنا اچھا کام کیا بڑی چالاکی سے ہم نے کام لیا کہ ان لوگوں کو ہم نے ورغلا دیا دوسرے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مولویوں سے بعض اوقات کچھ باتیں پوچھ لیتے یہودی بجائے ان باتوں کے جو تورات کے اندر موجود تھی غلط باتیں بتاتے اور لوگوں کو یہ کہتے کہ دیکھا ہم نے کس طریقے پر چالاکی کی ہم نے چکر دیا اللہ نے فرمایا میرے پیارے اے ایمان والوں لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما بسبب بس اس کے اتو جو کیا انہوں نے اتو بمان فعلو کے ہوگا جو کیا انہوں نے کہ اپنی اس چالاکی اور شرارت پر وہ اکڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر منافق آدمی منافق آدمی جو ظاہر میں اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمانوں کو یہ دکھلاتا ہے کہ جی میں تو بڑا ایمان والا ہوں لیکن در پردہ وہ کافر ہوتا ہے اور اپنی جگہ میں وہ اکڑتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیا وہ یوہبونا وہ پسند کرتے ہیں ان یو مدو کہ ان کی تعریف کی جائے بے معلوم یا فالو بسبب اس کے جو نہیں کیا یا ساتھ اس کے جو نہیں کیا انہوں نے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کام کیے بغیر ہماری تعریف کی جائے بے شک آیت کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم اس آیت کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ کام کیے بغیر وہ اپنی سرائی چاہتے ہیں حالانکہ یہ بات تو بڑی غلط ہے یہ بات تو بڑی غلط ہے ایک آدمی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اب وہ کام کر کے اللہ کے حوالے کر دے اور اس پر وہ شکر ادا کرے کہ شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دے دی ہے اب وہ خوش ہو سکتا ہے وہ خوش ہو سکتا ہے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دے دی ہے لیکن وہ اس کام پہ اکڑے نہیں اترائے نہیں تکبر نہ کرے اور لوگوں سے اپنی مداح کی اور تعریف کی امید نہ رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں گے فرمایا چلو دنیا کے اندر یہ بچ بھی جائیں گے فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب نہ گمان کر تو ان کو بے مفاذاتن بیچ کامیابی کے چھٹکارے کے من العذاب عذاب سے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تو یہ چھوٹ نہ سکیں گے اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہ سکیں گے کیونکہ منافق آدمی ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے لیتا ہوں دو منہ والا اور حدیث میں فرمایا من کان لہو و جہان فی دنیا کان لہو لسانان من النار یوم القیامہ جس آدمی کے دو منہ ہوں گے دنیا کے اندر قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ جہنم کی آگ کی دو زبانیں ڈال دے گا دو منہ اس کے پاس گیا تو اس جیسا بن گیا اس کے پاس گیا تو اس جیسا بن گیا نہ اس کا اپنا کوئی عقیدہ ہوتا ہے نہ اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے فرمایا دنیا کے اندر چلو بچ بھی گیا لیکن اللہ کے عذاب سے تو بچ نہ سکے گا عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وللہ ملک السماوات والارض صورت آل عمران کے اندر آخر میں اللہ نے پھر مسئلہ تو ہی للہ لام اختصاص کا للہ ملکن و خلقن و عبیدن یا ملکن و ملکن و خلقن اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا بعض روایتوں میں آتا ہے مشرقین مکہ یہ یہودیوں کے پاس گئے یہودیوں سے جا کے کہا کہ جی تمہارے پیغمبر موسا نے کیا موزے تمہیں دکھائے انہوں نے کہا کہ جی آسا کا موضہ بھی دکھایا ید بیضا کا موزہ بھی دکھایا وہ گئے نصارہ کے پاس کہ جی تمہارے پیغمبر عیسیٰ نے کیا موزہ دکھایا اجی وہ اندھے مادر ذات کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا کوڑے آدمی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا اور مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے وہ مشرق آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ جی آپ بھی اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں ہم مان لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ نے فرمائے میرے پیارے پیغمبر میرے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں میں اللہ ہوں میں خالق ہوں میں مالک ہوں للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ معبود بھی اللہ مسجود بھی اللہ جب ساری کائنات کا مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ معبود بھی اللہ تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جب وہ نہ چاہے تو نہ کرے اسے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا واللہ کل شین قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو پہاڑ کو سونے کا بنا دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا قرآن مجید نے ایک مقام پر یوں کہا ولو لو اللہ الرز کا لہب ہی اگر اللہ انسانوں کے لیے رزق کشادہ کر دے تو سارے کے سارے امیر ہوتے ایک بھی غریب نہ ہوتا لب غوف العرض زمین میں بغاوت کرتے بغاوت پھیل جاتی سارے مالک ہوتے مملوک کون ہوتا سارے مالک ہوتے کام کرنے والا مزدور کون ہوتا اور جتنے بھی ہیں وہ سارے کہتے کہ جی میرے پاس تو اتنا مال ہے میں تو خود مالک ہوں اب کام کون کرتا دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے کر کے آزمایا کسی سے مال لے کر کے آزمایا کسی کو بڑا بنا کے بنا وہ آزمایا کسی کو چھوٹا بنا کے آزمایا واللہ علا کل شین قدیر اللہ سب چیز پر قادر ہے ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار بے شک بیچ پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے اور آنے جانے رات اور دن کے البتہ نشانیاں واسطے عقل والوں کے آسمان کی پیدائش میں زمین کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں ایک حدیث میں فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے دیکھا کچھ لوگ غور و فکر میں مصروف ہیں آپ نے فرمایا تفک فی اعلیٰ اللہ اور ایک روایت میں یوں فرمایا تفک کرو فی خلق اللہ ولا تفک فی اللہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو غور و فکر کرو اللہ کی مخلوق کے بارے میں تو غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اس کے بارے میں تمہیں اجازت نہیں ہے آسمانوں کی پیدائش زمینوں کی پیدائش پھر رات دن کا آنا اور جانا پھر رات کا چھوٹا ہونا دن کا بڑا ہو جانا دن کا چھوٹا ہو جانا رات کا بڑا ہو جانا یہ سارے انقلابات زمانہ ہیں ان سارے انقلابات زمانہ کے اندر لآیات تل الباب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حقیقت میں مند ہیں وہ ان کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی معین و مددگار کے بنا سکتا ہے بنانے پر قادر ہے جو اللہ اس زمین کو بغیر کسی معین و مددگار کے بنانے پر قادر ہے تو وہ اللہ اس انسان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے پر بھی قادر ہے وہ عاجز نہیں ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے پیدا کیا نہ تیرا کوئی مددگار تھا نہ تو نے کسی سے مشورہ لیا کیونکہ مشیر مقرر کرنا یہ کسی کی آجزی کی دلیل ہوتی ہے اور اگر اللہ اپنے لیے کسی کو مشیر مقرر کر دیتا کہ مجھے مشورہ دو میں یہ کام کیسے کروں تو یہ تو اللہ کی آجزی کی دلیل ہو گئی اور جو آجز ہوتا ہے وہ علا نہیں بن سکتا وہ حاجت روا نہیں بن سکتا وہ تو خود ہی آجز ہے وہ دوسروں کی حاجتیں کیا پوری کرے گا مشیر بھی نہیں وزیر بھی نہیں کہ اللہ کا بوجھ کوئی اٹھائے یوں بھی نہیں بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات کو اس اللہ نے سنبھال رکھا ہے لیکن والا یعود پہلے آیت الکرسی میں گزرا والا یو دِف زما و زمین و آسمانوں کی حفاظت دونوں کو تھام رکھا ہے نظام چلا رہا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں کیونکہ تھکنا یہ مخلوق کا خاصہ ہے جو خالق ہوتا ہے وہ تھکتا نہیں جو مالک خالق ہوتا ہے وہ سوتا نہیں وہ اونگتا نہیں لا یا الباب کون سی عقل والی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند پر پہنچ گئے آسمانوں پر پہنچ گئے فرا پر پہنچ گئے یہ تو اب پہنچ رہے ہیں کوئی چاند پر پہنچتا ہے آسمان پر پہنچتا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی ظاہری واسطے کے اللہ قادر ہے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر وہ لے گیا اب یز قرون اللہ قیامن اول الباب کون سے لوگ ہیں لوگ تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی دیکھو مسلمانوں نے کیا کیا اور انگریز فلانے فلانے آسمانوں پہ پہنچ گئے چاند پہ پہنچ گئے فلاں کام کر لیا فلاں کام کر لیا اصل میں علماء کہتے ہیں کہ ایک ہے کسی شے کے اندر حقیقت کے ساتھ نظر کرنا ایک ہے سارے کانا اور چوری والی نگاہ کرنا مثال دیتے ہیں ایک آدمی بادشاہ کے محل کے اندر جاتا ہے اور اس محل کو غور و فکر کے ساتھ دیکھتا ہے خوبصورتی کو دیکھتا ہے اس کے ذہن کے اندر بادشاہ کی عظمت بیٹھتی ہے کہ اتنے بڑے کمال والی چیزیں اس بادشاہ نے اپنے محل کے اندر سجا رکھی ہیں اتنی عمدہ چیزیں اپنے محل کے اندر بنا رکھی ہیں وہ مہمان جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے اور ایک چور بھی محل کے اندر جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے لیکن اس کا دیکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو چورا کیسے سکتا ہوں اس کی نگاہ سارے ہوتی ہے اسی طرح انبیاء علیہ مسلط وسلام اور انبیاء کے متبعین ان کی نگاہ کا اور مقام ہے ان کی نگاہ کا اور مقام ہے ان کی نگاہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی آخرت کا خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی بڑی ذات اتنا بڑا اللہ جس نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا ہے اور یہ جو چلو کوئی آسمانوں پہ پہنچ گیا کوئی کہاں پہنچ گیا کوئی کہاں پہنچ گیا کیا کر لیا ان کی نگاہ ہے سارے کانا یہ تو جس طرح وہ چور محل کے اندر گیا وہ تو صرف اتنا سوچتا ہے کہ میں اس چیز کو چرا کیسے سکتا ہوں بس اتنا سوچتا ہے لیکن وہ دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ میرا مالک اس با یہ بادشاہ کتنا بڑا ہے الزین یز گرون اللہ قیام و وہ لوگ جو یاد کرتے رہتے ہیں سیگا نفر نا پھر مظاہرے کا یز گرون یاد کرتے رہتے اللہ کو قیامن کھڑے قودن بیٹھے ہوئے اللہ جنوبی اپنی کروٹوں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عموم احوال کہ ہر حال میں وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لیٹ کر کے بستر میں لیٹا ہے زبانی قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے کیونکہ قیامن و قودن والا جنوب ہے بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی اور سخت بیماری تھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بیماری ہے کی اب میں نماز کیسے پڑھوں آپ نے فرمایا صلی قائمن نماز پڑھ تو کھڑا ہو کر کے علم تس اگر تو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا فقائدن بیٹھ کے نماز پڑھ لی علم تسط اگر تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا فعلا جمبک تو اپنی کروٹ کے بل لیٹ جا اور نماز پڑھ لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس اعتبار سے اس آیت کا شان نزول نماز کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھے اصل تو یہ ہے کہ کھڑا ہو کے پڑھے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے روکو سجدہ کرے نہیں کر سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے اور لیٹ کر کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے کہ روکو کے اندر سر کو تھوڑا جھکائے اور سجدے کے اندر سر کو زیادہ جھکا دے اب اس میں طریقے دو نقل کیے گئے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ کے بل وہ لیٹ جائے اور منہ کرے قبلے کی جانب کیونکہ یہاں اعلیٰ جنوب ہیں جمب کروٹ دائیں کروٹ کے بل لیٹ جائے اور لیٹ کر کے منہ کرے قبلے کی طرف سر کے نیچے سرہنا ضرور رکھے تاکہ سر تھوڑا سا اونچا ہو اور رکو میں تھوڑا سا سر کو جھکائے سجدے میں زیادہ جھکائے ایک طریقہ یہ ہے اور ایمان شافی رحمت اللہ علیہ نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیر قبلے کی طرف کر کے لیٹ جائے لیکن پاؤں کو بالکل سیدھا قبلے کی طرف نہ کرے تھوڑا سا پاؤں کو پیچھے ہٹا لے سکیڑ لے تاکہ بالکل قبلے کی طرف پاؤں نہ آئیں اور سر کے نیچے سرانہ رکھے تاکہ اس کی نگاہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف نہ ہو تھوڑا سا اوپر سر کو اٹھا لے آپ روکو میں تھوڑا سا اشارہ نیچے کے سر کو جھکائے اور اگر وہ سجدے میں زیادہ جھکا لے دونوں طریقے جائز ہیں لیکن نماز کا ترک نماز کا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہوگا وہ یتفق فی خلق السماوات والارض وہ فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ربنا ما خلق تہذا باطلا اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے اس مخلوق کو باطلا بیکار وہ غور و فکر کرتے ہیں یعنی اللہ کی ذات اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو اللہ کی نعمتوں کے اندر فکر کرو اللہ کی مخلوق کے اندر فکر کرو کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا سبحان یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے فقنا عذاب النار پس بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے یہ آخرت کا خوف ایک تو اللہ کی عظمت دل میں آ گئی دوسرا آخرت کا خوف دل میں آ گیا کہ آخرت کتنی بڑی ہوگی آخرت میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے فقین دا بنار کیوں ربنا ان کا من تو النار نعرہ فقت ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کر دیا ذلیل کر دیا جو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ تو ذلیل ہو ہی گیا اور جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے ذلیل کرے ومال ظالمین انصار ایسے ظالموں کا بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ سے الحمد للہ اللهم اجعل اللهم انك عفو ربنا لا تزغ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى الله Thank you.